اگر انسان بری خصلتوں پر عمل کرے گا لوگوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی دوری پیدا ہو جائے گی پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا اور بلا آخر لوگ ان کو غیر مہذب کے تانے دیتے ہیں اس لیے پسند کیا کہ بھائی اخلاق حمیدہ کے اوپر باتیں کی جائیں تاکہ جو ہمارا اصل زیور ہے جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے جس سے اسلام پھیلتا ہے لوگوں کے دل قریب آتے ہیں اس کے اوپر کچھ دن بات کی جائے تاکہ ہمارے اندر وہ اچھی باتیں جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا کر ہمیں سکھائیں صحابہ کرام نے سو فیصد عمل کیا اور پھر صحابہ کرام کو دیکھ کر تابعین نے اور تبا تابعین نے اور اسی طرح سلف الصالحین نے عمل کیا آج سینکڑوں سالوں سے الحمد اس طریقے سے کتابوں میں اور اعمال کے ذریعے سے یہ دین ہمارے تک پہنچ گیا میرے بھائی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں صرف لائبریریاں بنا کر اپنے بچوں کے لیے مت چھوڑ کر جائیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر عمل کے اندر اس کو لے کر آئیں تاکہ اگلی نسل کا تک یہ وراثت جو ہے یہ پہنچ جائے اور پھر اس طرح اپنے بچوں کو تیار کریں کہ بچوں تم بھی اس اس کے اوپر عمل کرو تاکہ قیامت تک اسی طرح یہ وراثت حفاظت کے ساتھ چلتی رہے آخر کسی نے محنت کی تو ہمارے تک یہ دین پہنچا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محنت کریں اور آگے اس پہنچائیں اچھے اخلاق میں سے آج کا عنوان شکر ہے یہ شکر بھی بڑی اچھی نعمت ہوتی ہے انسان شکر گزار بن جائے تو کتنا ہی اچھا لگتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں لوگوں سے بھی وہ گلے شکوے نہیں کرتا شکر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محسن کو یاد کرتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے پھر اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے شرما جاتا ہے سوچتا ہے کہ کتنے احسانات ہیں اس کے میں کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں آپ خود سوچیں اگر آپ کہیں کسی کے پاس ملازم ہوں آپ کا باس آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے عزت کے ساتھ آپ کو رکھے عزت کے گفتگو کرے اور پھر اس کے بعد وقت پر آپ کو آپ کی تنخواہ دیتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی پریشانی ہو کوئی ایسی بات ہو آپ کو اس میں تعاون کرے کبھی کبھی بونس مل جاتا ہے اور اسی طرح کبھی کوئی مجبوری ہو کبھی جانا پڑتا ہے انسان کو دوسرے کاموں کے لیے تو آپ کو اجازت دے دے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کی جاب کیسی ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ الحمد میں بڑی اچھی جگہ پر کام کرتا ہوں میری کمپنی بہت اچھی ہے باس بہت اچھا ہے بڑا میرا خیال رکھتا ہے یہ جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوا یہ جو آپ نے تعریفیں اپنے محسن کی اور پھر اس کے بعد جو اس نے آپ کو کام بتایا ہوتا ہے آپ کا خود بخود جی چاہتا ہے کہ ہم اس میں کام کریں جاب پر جاتے ہوئے انسان کی خوشی ہوتی ہے اور اگر بری جاب ہو تو انسان جاتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جی نہیں چاہتا کام پر جانے کو خواہ مخواہ بیمار ہو جاتا ہے اور اگر اچھی جاب ہو تو پھر انسان تو اگر باس کہہ دے کہ بھائی آج آپ ذرا محنت کریں اور زیادہ ٹائم لگا دیں اور اس کام کو نکال لیں تو انسان خوشی سے اس کی بات کو مان لیتا ہے یہ ہوتی ہے شکر گزاری کہ انسان اس جاب سے کیونکہ شکر گزار ہوتا ہے ممنون ہوتا ہے اس لیے انسان ایسا ایکٹ کرتا ہے اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات کتنے ہیں کتنے احسانات ہیں فرمایا وَإِن تعدو نعمت اللہ لا تحصوها کہ تم چاہو کہ گن لو شمار کر لو تم شمار بھی نہیں کر سکو گے تم جان بھی نہیں سکو گے کہ تمہارے پروردگار کے تمہارے اوپر کتنے احسانات ہیں پھر تم کیسے نہیں پروردگار کی بات کو مانتے حالانکہ تم نے کہا ہوا ہے تو تجامیہ احکام ہی کہ اللہ ساری باتیں مانیں گے پھر کیوں نہیں مانتے ساری باتیں پھر اپنی مرضی کا دین کیوں بناتے ہو پھر جب اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جاؤ پھر نگاہ کیوں اٹھتی ہے پھر کان کیوں موسیقی سنتے ہیں پھر زبان سے کیوں جھوٹ نکلتا ہے پھر ہاتھ کیوں ایسی چیزوں کو چھتے ہیں تمہارے قدم کیوں ایسی طرف چل کے جاتے ہیں جس سے تمہارا پروردگار ناراض ہو جاتا ہے ذرا سوچو کہ اس کے احسانات کو اس کا احساس پیدا ہونا یہ شکر کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کسی طرح احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اتنے انعامات ہم پر کیے ہوئے ہیں یہ احساس پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ شکر کا پہلا درجہ نصیب ہو گیا آج افسوس کہ معاشرے میں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ جناب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم دنیا والوں کے تو احساس کرتے ہیں کوئی ذرا سا دروازہ ہمارے لیے کھول دے کوئی ذرا سی مدد کر دے تو ہم اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے اس کو کہتے ہیں جناب شکریہ لیکن اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے احساس بھی نہیں کرتے اور یہ کتنی عجیب سی بات ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں آسمان پر ستاروں کو گن سکتا ہوں تو شاید ہم مان لیں کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے بارش کے پانی کے قطروں کو گھسکتا ہوں تو شاید ہم مان لیں اگر کوئی کہے کہ درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں تو شاید ہم اس بات کو بھی مان لیں اور اگر کوئی کہے کہ ساری دنیا کے ریت کی ضرورات کو میں گن سکتا ہوں شاید ہم اس بات کو بھی مان لیں لیکن اگر کوئی یہ انسان دعویٰ کرے کہ میں اپنے پروردگار کی تمام نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تردو نعمت اللہ لاتحسوا تم ہرگز نہیں گن سکتے اگر دنیا کے تمام درخت جو جو ہے وہ قلم بن جائے تمام جو ہے سمندر وہ سیاہی بن جائے تم اتنا سب کچھ لکھ ڈالو کر سیالم قلم ٹوٹ جائے اتنے اور بھی لے کر آ جاؤ تم لکھتے چلے جاؤ اللہ رب العزت کی نعمتیں تم نہیں شمار کر سکتے یہ درخت بھی جو ہے ختم ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندر سوکھ جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تم نہیں شمار کر سکو گے صوفیہ کرام کے ہاں ایک جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ٹرمینالوجی اس کو کہتے ہیں تجدید انسان کیا مطلب کہ یعنی اگر کوئی چیز اتنی مسلسل آ رہی ہو کہ جس کے آنے کا احساس ختم ہو جائے اس کو کہا جائے گا تجدید انسان جیسے اگر آپ کینڈل جلا لیں تو اس کینڈل کے نیچے سے اتنی تیزی سے جلنے والا مٹیریل آ رہا ہوتا ہے اور اوپر سے روشنی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کے آنے کا احساس نہیں ہوتا جیسے کسی ٹوٹی سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں تو انسان کو اس کے آنے کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر ٹوٹی کو تیز کر دیا جائے تو آپ ان کے قطروں کو نہیں گن سکتے بلکہ ایک مسلسل دھار سی بن جاتی ہے اسی طرح بجلی کے بلب سے جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے اس روشنی ویسے تو پنسمز میں نکلتی ہے یعنی ون آفٹر دی ادر وہ روشنی آ رہی ہوتی ہے لیکن اگر یہی روشنی آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے بلکہ پورے کمرے کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کمرہ روشن ہے اس طرح سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے تجدید انسان یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہمارے اوپر اس قدر جو ہے زوردار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اس بات کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں آ رہی ہیں اللہ کہ وہ لوگ جو بیٹھ کر پھر اس بات کو سوچیں اور ہر ہر نعمت کے لیے وہ شکر گزاری کرے یا دن بھر میں بنا لیں کہ وقتاً فوقتاً وہ شکر کے کلمات بولتے رہیں تو پھر تو بات بن جائے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاں رواج ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا کیا حال ہے دوسرا آدمی کہتا ہے الحمد یعنی یہ جو اس نے پوچھا پوچھنے والے نے دوسرے سے موقع فراہم کیا دوسرے کو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ الحمد تاکہ اللہ رب العزت اس کے اوپر اور اپنی نعمتیں برسائیں اور اس کو فائدہ پہنچائیں لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس نعمتیں بھی زیادہ ہیں اور شکوے بھی اسی طرح بڑھ گئے ہیں اگر آج ہم اپنے آپ کو غور کریں اور پرانے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں تو احساس ہوگا کہ اگر بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے آج ہمارے پاس بجلی کا چراغ جلتے ہیں بادشاہوں کے پاس اگر خادم ہاتھ سے پنکھا کرتے تھے آج ہمارے عام آدمی کے پاس بجلی کا پنکھا اور بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں بادشاہوں کے پاس اگر بڑے تیز گھوڑے تھے تو آج ہمارے پاس موٹر کار ہے اور ہم جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں بادشاہوں کے پاس اگر پھل کھانے کو ہوتے تھے تو آج ہمارے عام آدمی بھی پھل کھاتے ہیں بلکہ غیر ملکی پھل کے مزے لیتے ہیں اور بلکہ ہر قسم کے موسم کے پھل آج اسٹوریج سے مل جاتے ہیں لیکن افسوس اس سب چیز کے باوجود ناشکری بھی بڑھ گئی جتنی نعمتیں بڑھی اتنی ہمارے اندر ناشکری بڑھتی چلی گئی ہم نعمتوں کو کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہم شکر کرتے کرتے اپنی زبان گھسا لیتے دیکھو شکر گزاری کرنی چاہیے جس سے انسان کے جو ہے نعمتیں بڑھتی ہیں اللہ رب نے ذرا کسی سے پوچھ لو تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے فوراً اپنی مشکلات ظاہر کرنے لگے گا جب کما رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے صحت یاب ہوتا ہے پھر تو گلے شکوے نہیں کرتا پھر تو اپنی تعریفیں نہیں کرتا پھر تو لوگوں کو بتاتا بھی نہیں ہے پھر تو بلکہ چھپاتا ہے کہ جناب کاروبار سے جو مال آ رہا ہے چپکے چپکے سے بینک میں جمع کراتا ہے بیوی کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا ماں کو بھی نہیں معلوم ہونے دیتا اپنے دوست احباب بہن بھائیوں تک بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ادھار ہی مانگ لے کوئی پڑوسی پریشان ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میری مدد کر دو بس اس وقت تو جمع کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا لیکن جو ہی ذرا سا اللہ نے سمجھانے کے لیے کاروبار میں مشکل ڈال دی تو اب ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ جناب میرے کاروبار کے اندر بڑی پریشانی آ گئی آپ ذرا دعا کر دیجئے اصل میں کیا ہے کہ جب ذرا سا تکلیف آئی تو اب اللہ کے شکوے وہ مخلوق میں کرنے لگتا ہے افسوس کہ آج ہم کتنے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں بلکہ آج تو اگر ہم دیکھیں کہ کھا کھا کے مرنے والوں کی تعداد جو ہے فاقہ کشی سے مرنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے آپ کہیں گے عجیب بات کہہ دی ہاں بھائی دیکھو یہ جو شوگر کا مرض ہے یہ ہائی بلڈ پریشر ہے ہارٹ اٹیک ہے یہ سب چیزیں کیا چیزیں ہیں یہ سب کھا کھا کے مرنے والوں کی تعداد کو بڑھانے والی بات ہے یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہماری نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا انسان بنایا ہم نے اس کے لیے درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ آپ ہمیں انسان بنائیں انسان کی جگہ بندر بھی بنایا جا سکتا تھا لوگ ہمارے ناک میں نکیل ڈالتے اور جناب گلے میں پٹا ہوتا اور جناب سب کو جو ہے ان سلام کرتے ناچتے بازاروں میں اور یہ حال ہمارا ہوتا یا ہمیں کوئی بیل بنا دیا جاتا ہمارے اوپر بڑھاپے تک جو ہے سامان کو لاد دیا جاتا اگر کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیا جاتا تو لوگ پاؤں اوپر رکھ کر مسل کر چلے جاتے ہم سی بھی نہیں کر سکتے اور اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بھی احسانی تقویم بنایا صحیح اور سالم بنایا تمام نعمتیں عطا فرمائی سوچو اگر اللہ عقل نہ دیتے تو ہمیں کوئی پاس نہ بٹھاتا آنکھیں نہ دیتے ہم اندھے ہوتے اپنی پیاری ماں کو بھی نہ دیکھ سکتے جو ساری زندگی ہماری خدمت کرنے والی ہوتی ہم اس کو بھی نہ دیکھ سکتے اور گلیوں میں ٹھوکے کائنات کے ہرے بھرے رنگ کھیت اور پھول سب چیزوں سے محروم ہو جاتے اللہ اگر زبان نہ دیتا تو ہم اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے تھے اللہ سماعت نہ دیتا تو ہم اشاروں سے باتیں کرتے اگر تانگے نہ دیتا تو ہم پیدل چل کر مسجد تک نہ جا سکتے ہم جو ہے کتنے لاور مجبور ہوتے اگر کوئی انسان کہے ایک آنکھ دے دو ایک لاکھ ڈالر لے لو ہم سے تو جناب آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہوں گے جو ایک لاکھ ڈالر کے بدلے ایک آنکھ دے دیں اور اسی طرح اگر آپ اپنی قیمت لگانا چاہیں تو خود لگا لیں ہر ہر عزو کے بدلے میں لاکھ لاکھ ڈالر لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی قیمت کتنی بن جائے گی اتنے قیمتی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کے گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جو ہے میرے لیے مشکل بنائی ہوئی ہے افسوس کیا مشکل بنائی اللہ نے تمہیں اتنا قیمتی بنایا ذرا سوچو ہر جانور کو دوسرا جانور کھاتا ہے لیکن ایک انسان ہے جس کو اوپر کوئی دوسرا جانور ایسا تعینات نہیں کیا گیا جو اس کے اوپر کھانے کے لیے مجبور ہو سوچے اگر ایسا ہوتا جیسے آج ہم چکن کھاتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم جا کر چکن کے بچے ذبح کروا کے کھا لیتے ہیں ماس موجود ہوتی ہے نہ چیختی ہے نہ چلاتی ہے نہ کوئی مقدمہ دائر کرتی ہے بلکہ صبر کرتی ہے اس کا بچہ اس کے سامنے ذبح ہو جاتا ہے انسانوں کے سامنے بھون کر رکھ دیا جاتا ہے وہ اس کو مزے مزے لے کر کھاتے ہیں اور اس کے باوجود نہ اس دنیا میں پوچھا جائے گا نہ آخرت میں اس کا اوپر سوال ہوگا اس لیے کہ اس نے یہ اللہ کے حکم سے شریعت کے مطابق اور اس نے زبیاں کر کے کھایا تھا اس لیے اللہ نے اس کو اجازت دی تھی اسی طرح اگر اللہ رب العزت ایسے جانور بنا دیتا یہ جن کے لیے انسانوں کے بچوں کو ذبح کرنا جائز ہوتا تو پھر ہمارے سامنے اگر اس کو ان کو کھانے والا ہو جاتا اور بھون بھون کر کھاتا تو خود سوچو کہ ہمارے دل کے اوپر کیا گزرتی کیسے ہم آنسو بہاتے ساری زندگی تڑپتے یہ اللہ آپ نے ہمیں کیسا مجبور بنایا اور کیسا ہمارے اوپر اس جانور کو مسلط کیا بلکہ ایسا بھی نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کوئی جانور مسلط کیا بلکہ پوری کی پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنا دیا ہمیں مقام تفخیر عطا فرما دیا ہوائیں ہماری جو ہے آرام سے چلتی ہیں پانی آرام سے بہتا ہے اور زمین ٹھہری ہوئی ہے اور اسی طرح سورج کی تپش ہمیں جلا کر خاک نہیں کرتی یہ سب انسان انہی چیزوں سے بنا ہوا ہے یعنی ہوا مٹی پانی اور آگ سے اور یہی چیزیں جب نافرمانی کرتا ہے انسان تو اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں زمین اگر ہلے تو زلزلہ آ جاتا ہے اور انسان کو اس کے کے گھروں سمیت بڑی بڑی بلڈنگوں کے ساتھ اس کو وہ اپنے اندر ہزم کر جاتی ہے اور اسی طرح قارون جو بڑا اپنے آپ کو امیر کہتا تھا بڑے خزانوں کا مالک تھا یہ زمین نے جناب اس کو اندر اپنے کھا لیا اسی طرح ہوا کو دیکھیں کہ ہوا اگر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اگر ہوا اللہ رب العزت اس کو حکم دے دیں تو کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا اس ہوا کے اندر سے ایسی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی جانور جو ہے وہ گرج رہا ہو شور مچا رہا ہو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہوا جو ہے ہمیں کھا ہی نہ جائے لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک قوم تھی قوم عاد جو لمبے ترنگے لوگ تھے وہ درختوں کی ان کے قد تھے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے ہمارے جیسے گھروں میں تو وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے وہ اگر ایسے ہمارے گھر جیسے گھروں میں رہتے تو وہ یقیناً دروازے ٹوٹ جاتے کھڑکیاں نکل جاتی اور دیواریں جو ہے وہ قائم نہ رہ سکتی چھت ٹوٹ جاتی تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے لیے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہیں چنانچہ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے گھر بنائے اور یہ لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پہاڑوں کے بنے ہوئے گھروں کو کوئی چیز بھی برباد کر سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت پھر دکھانے کے لیے کیا دکھاتا ہے کہ تیرے پہاڑوں کے گھر ہیں تو میں تو اپنی ہوا کو اگر حکم دوں تو جو اتنی سی نازک سی ہے صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں گدگدا رہی ہو کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے یہ ہوا اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوا اس وقت کتنی اچھی معلوم ہو رہی ہوتی ہے انسان اس وقت اس سے لطف اندوز ہوتا ہے یہی ہوا اللہ رب العزت نے اس کو حکم دے دیا کہ تو چل اور یہ جب چلی تو اس نے جا کر ان قوم عاد کے بڑے بڑے جو انسان تھے ان کو جا کر اس کی ان کے گھر کے کمروں کے اندر جو پہاڑوں کے اندر کھود کے کہیں بنائے ہوئے تھے وہاں اٹھا اٹھا کر اس کی دیواروں سے مارا اور بلا آخر پٹک پٹخ کر یوں نیچے پھینک دیا جیسے درخت کاٹ کے گرائے ہوتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں کیسی نازک ہوا تھی اور یہ کتنے سخت اور کتنے بڑے لوگ تھے لیکن اللہ نے دکھایا کہ میں تو تمہیں اس طرح سے بھی برباد کر سکتا ہوں اسی طرح پانی کو دیکھیں پانی ہماری ضرورت ہے ہم اس کو پیتے ہیں لیکن یہی ہمارے لیے بعض اوقات بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے نو علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے بادلوں سے بھی پانی کو برسا دیا یعنی اور زمین سے بھی پانی کو نکال دیا وہ جگہ جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا وہ جگہ جہاں پر اونچے اونچے پہاڑ ہوتے تھے لوگوں نے سوچا کتنی بارش برسے گی ایک فٹ دو فٹ تین فٹ چار فٹ لیکن ہم تو پہاڑوں کے اوپر جائیں گے کافر حیران ہو گئے جب ایسی بارش برسی کہ جس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا ایسا پانی نیچے سے نکلا کہ جس نے سمندر کی شکل اختیار کر لیا تو العزت چاہیں تو اس پانی کو اس طریقے سے وہ بہا ہاں اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ ایسی بارش نہیں بھیجی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان سے یہ بارش کے قطرے اتنے سخت ہو جائیں کہ وہاں سے پتھروں کی مارد ہمارے اوپر برسنے لگ جائیں ہمارے گھر ٹوٹ جائیں ہمارے جانور مر جائیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں یہ اللہ نے جو احسان کیا ہوا ہے یہ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے یہ ایسے بلا وجہ نہیں بلکہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ انسان تو آرام سے اطمینان سے اللہ کی یاد کر لے اسی طرح آگ ہے انسان کے اندر حرارت ہوتی ہے اس کے جسم کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی آگ اس کے لیے جلائی ہوئی ہے تاکہ اس کی زندگی قائم رہے یعنی سورج کی روشنی جو سارے جہان کو منور کرتی ہے سارے جہان کو گرمی دیتی ہے جس سے جو ہے پودے اور درخت جو ہے پھلتے پھولتے ہیں جانور ان کو کھاتے ہیں انسان جانوروں کو کھاتا ہے اور اسی طرح سبزی اور پھل استعمال کرتا ہے اس کی زندگی کی بقا اس میں ہوتی ہے چنانچہ اگر یہی سورج اتنا جلنے لگ جائے تو آپ نے دیکھا بعض اوقات لوگ مرنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی گرمی اتنی پڑی تھی اس وجہ سے یہ مر گئے اور اگر یہی گرمی اللہ رب العزت ہٹا لے بعض ایسے سرد ممالک ہیں جس کی کے اندر یہ سردی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک مناسب حد تک جو ہے ٹمپریچر کا ہونا انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ سب چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر اس کا شکر ادا کیا کہ پرور دگار آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہمیں عطا کی ہوئی ہیں یہ آپ کا احسان ہے مالک آپ کا کرم ہے ہمارا گھر جو خوشیوں بھرا گھر ہے جس میں محبت کرنے والی بیوی موجود ہے پیارے پیارے بچے ہیں اور شفقت کرنے والے ماں باپ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے رفیق ہمارے بہن بھائی جن کے ساتھ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اڑوس پڑوس یہ سارا جو اتنا خوبصورت معاشرہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے یہ سب کا سب کتنا بڑا احسان ہے آپ نہیں جانتے کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہوتی ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ محروم کہلاتے ہیں ان کے پاس جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جذبات کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت والی روزی عطی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں جو ہے جسم میں طاقت عطا کی سوچنے کے لیے عقل عطا کی اور پھر اس کے بعد ہمیں مال کمانے کے لیے مواقع فراہم کیے یہ سب کے سب جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے کیا ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت سے جو ہے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں میرے بھائی آپ نے نہیں دیکھے شہر میں کتنے قابل لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا کاروبار نہیں چلتا کہ اتنا سادے لوگ ہوتے ہیں بھولے بھولے سے اور ان کے وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں اور لوگ ان سے مال خرید رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر چل رہے ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے یہ رسک اللہ ہی بانٹتا ہے آپ چار آدمیوں کو باقاعدہ سے رسک دینا شروع کریں ذرا کچھ مہینے دے کر دیکھیں آپ کو کہ دل کتنا تنگ آ جاتا ہے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے پروردگار نے ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی سب کو پالا اور ہمارے آگے نسلوں کو بھی اللہ ہی پالنے والا ہے ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں رزق کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اسی طرح دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہے ایمان یہ بڑی دولت ہے میرے بھائی آپ کو اندازہ نہیں جب کوئی انسان جو ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا یعنی اگر وہ پیدا ہو کسی کافر گھرانے میں اور پھر کبھی وہ مسلمان ہونے کا سوچے جو ہی وہ مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے اس کی بیوی چھوڑ دیتی ہے اس کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اس کے بہن بھائی تانے دیتے ہیں اس کو جاب پہ تکلیف ہو جاتی ہے اس کو ہر طرف سے مسائب آنے لگتے ہیں وہ اپنے آپ کو کتنا تنہا محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت کا احسان کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور ہم نے ہمیں اس طریقے سے ان تمام مسائل سے نہیں گزرنا پڑا بلکہ ہمارے ساتھ تو اتنی بڑی نعمت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے دعائیں مانگی اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما خود بھی دعائیں مانگتے تھے اور نیک لوگوں سے بھی جا کر دعائیں منگوایا کرتے تھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اس کا انہوں نے اچھا خوبصورت نام رکھا کسی نے کہا یہ عبداللہ ہے کسی نے کہا میرے بچے کا نام محمد ہے سبحان اللہ کتنے پیارے پیارے نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں اچھے اچھے ان کے مطلب ہوتے ہیں ساری زندگی ان کو ان پیارے ناموں سے پھکارا جاتا ہے قیامت کے دن بھی ان کو ایسے پیارے ناموں سے پھکارا جائے گا اللہ ان پیارے ناموں کی لاج رکھے گا اور شاید اللہ تعالیٰ انہی ناموں کی وجہ سے ترس کھا لے گا اور ان کو جنت عطا فرما دے گا جہنم میں بھیجتے ہوئے اللہ بھی شرمائیں گے اس کا نام تو محمد ہے ساری زندگی محمد سے پکارا گیا آج اس کو کس طرح سے جہنم میں ڈال دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا ماں نے جب دودھ پلایا پڑھا بسم اللہ جب رات کو سلایا کہا لا الہ الا اللہ ایسی پیاری پیاری لوریاں حسبی اللہ اور ایسی باتیں کرتے ہوئی وہ سلاتی تھی کھلاتی تھی پلاتی تھی ہم سے باتیں کرتی تھی اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے باپ نے انگلی پکڑی اور جا کر مسجد اور مدرسے کا دروازہ دکھایا میرا بچہ یہ ہے مسجد اس میں اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں آ میں تجھے لے چلوں یہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے ہمارا پروردگار کون ہے اللہ ہے بچے کو معلوم ہوا اچھا اللہ میرے پر پروردگار ہے اللہ میرے خالق ہے اللہ میرے مالک ہیں پھر اس کے بعد باپ نے اپنی حلال کمائی سے بچے کو دین کی تعلیم عطا کی اور اس کو پڑھنے کا موقع دیا قرآن پڑھایا اللہ کا کلام سبحان اللہ جس میں تمام وہ سیکرٹس لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال احادیث پڑھنائی اور اس طریقے سے اس کو دین کی تعلیم جو ہے وہ سکھائی حتیٰ کہ یہ بچہ جوان ہوا اور اس کے اندر تمام وہ کمالات پیدا ہو گئے اچھا اخلاق پیدا ہو گیا اچھے اعمال پیدا ہو گئے اچھے معاملات پیدا ہو گئے اب یہ بچہ جنت میں جانے کے قابل ہو گیا اس کے برعکس وہ بچہ جو کسی کافر کے گھر پیدا ہوا آپ خود سوچیں کہ اس کا پیدا ہوتے ہی کیا اس کا نام رکھا گیا کیا اس کی ماں نے اس کو کھلایا کیا اس کو پلایا حلال تھا یا حرام تھا پھر اس کے بعد برہنا لباس اس کو پہنایا پھر اس کے بعد اس کو ساری مسجد کا دروازہ نہیں دکھایا اللہ کا نام نہیں بتایا اللہ کا کلام نہیں پڑھایا اس کو معلوم نہیں ہوا کون میرا خالق ہے کون میرا مالک ہے بلکہ اس کو موسیقی کو سنوایا ٹی وی پہ بٹھایا پھر اس کے بعد اس کو ہر گندی بات سکھائی حتیٰ کہ یہ انسان جو ہے کافر بنا فاسق و فاجر بنا ایسا بد کردار بنا کہ یہ بلا آخر جہنم میں جانے کا حقدار بنا اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ایمان عطا فرمایا ہم نے اس کی کبھی شکر ادا نہیں کیا ہم نے اس کے لیے درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دیجئے معلوم ہوگا اس دن جب حشر کا دن ہوگا کچھ لوگ دھنی طرف میں کھڑے ہوں گے کچھ لوگ بہنے طرف کھڑے ہوں گے اور اس دن معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں میں تو دہنی طرف جانا چاہتا ہوں دہنے طرف والے سبحان اللہ کتنے ہی اچھے لوگ ہوں گے فرشتے آ رہے ہوں گے اچھی اچھے جو ہے سواریوں پر بٹھا رہے ہوں گے اور ان کو گروہ در گروہ جنت میں باعزت طریقے سے لے جا رہے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہائے وہ بدبخت جنہوں نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا تھا کفر پر مرے تھے آج فرشتے ان کے سر کے بالوں سے گھسیٹ رہے ہیں اور ان کے کمروں پر مکے مار رہے ہیں اور ان کو دھکے دیتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لے جا رہے ہیں اب کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے سچ ہو گیا دیکھو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے یہ جہنم ہے عذاب ہے کیسے دیکھے گردنوں کو مروڑ کر دکھایا جا رہا ہے داخل ہونے سے پہلے اس کو نظارہ کرو تم اس کا انکار کرتے تھے تم ہمارے اندر ایمان نہیں تھا اور داخل کر دیے جائیں گے جہنم کے اندر اس وقت جنت میں جانے والے شکر ادا کریں گے اللہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا یہ ہے ایمان کی قدردانی اس وقت سے پہلے آج ایمان کی قدردانی کر لو آج ایمان فائدہ ہو جائے گا اس وقت کا انتظار مت کرو کہ جب ایسا حالات درپیش ہو جائیں تیسری بڑی نعمت جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے وہ ہے امت محمد بڑی نعمت ہے میرے بھائی یہ امت محمدی ہونا بڑی نعمت ہے ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ رب العزت نے جو دین ہے عدم السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے آہستہ آہستہ اس کو مکمل کیا حتیٰ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج شریعت کو مکمل کر دیا گیا ہے آج انسانیت میں چور ہو گئی ہے آج وہ تمام جو ہے راز بتا دیے گئے کہ تم اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرو گے کس طریقے سے ولایت کاملہ حاصل کرو گے کس طرح سے تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے آج تمہیں نعمتوں سے نواز دیا گیا بلکہ نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے انبیاء تھے جب وہ سنتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس پر نیو نعمتوں کی بہار آئے گی اور ایسے مزے لے گی تو وہ تمنا کرتے تھے ہائے کاش کے ہم بھی اس شریعت پہ عمل کرنے والے ہوتے سر سے پاؤں تک ہم بھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے وعدے لیے جب محمد مصطفیٰ میرا پیارا حبیب آئے گا تم اس کی بات کو مانو گے تم اس کو اس کی اتباع کرو گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسا آج آ جاتے تو میری شریعت پر عمل کرتے تو میرے بھائی اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اے اللہ مجھے امت محمدی بنا مجھے بھی وہ ہاں، میں بھی وہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا بنوں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے ہائے افسوس ہم پر کہ جس امت کا نبی دعائیں مانگتا ہے کہ وہ امت محمدی میں پیدا ہو جائے ہم اس اس نبی کی امت کے جو اباش لوگ ہیں جو ان کے اوارہ لوگ ہیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں جس سے ان کا نبی ناراض ہوگا اس کی ہم تابے داری کرتے ہیں اگر ان کے وہ اوارہ لوگ الٹی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں سروں پر تو ہم اپنی ٹوپیاں اتار دیتے ہیں اپنے امامے چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی الٹی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اگر وہ اپنے سر کے بالوں کے ڈیزائن بناتے ہیں ہم بھی اپنے بچوں کے پیسہ خرچ کر کے ویسے ڈیزائن بنواتے ہیں اگر وہ اپنا لباس برہنا کر لیتے ہیں ہماری عورتیں بھی ویسے لباس پہننا کو پسند کرتی ہیں اپنے اچھے لباس جو حیادار لباس ہوتے ہیں ان کو کتروا کتروا کر وہ ایسے بنواتے ہیں جس میں وہ فیشن آ جائیں جو ان کے اوارا لوگ کرتے پھرتے ہیں ان جیسے ہم بھی بننا چاہتے ہیں ان کے بگڑے ہوئے لوگوں کی تابے داری کرتے پھرتے ہیں ان کے فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں اگر وہ چل پھر کر کھاتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی چل پھر کر کھائیں ہے افسوس کہ ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی ہم نے احساس نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات جاگتے تھے دعائیں مانگتے تھے کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے لیے دعائیں مانگتے تھے یہ تو خلفۂ راشدین تھے کیا اشرا مبشرہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے ان کی تو بشارتیں دی جا چکی تھیں کیا بدری صحابہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے کیا صحابہ کے لیے مانگتے تھے وہ سب کے سب جو ہے بھائی وہ تو رضی اللہ عنہ و رضو ان ہو چکے تھے پھر کس کے لیے دعائیں مانگتے تھے میں تو یہ کہوں گا میرے لیے پیارا نبی دعائیں مانگتے تھے آپ کے لیے مانگتے تھے قرب قیامت کے لوگوں کے لیے مانگتے تھے ساری امت کے لیے مانگتے تھے اللہ رب العزت کو ترس آتا تھا فرماتے تھے اللہ کا باغ ان نفس کا اللہ یقون مؤمن کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اے میرے حبیب تم میرے بھی تو حبیب ہو میں کیسے گوارا کروں تم اتنے زیادہ جو ہے روتے ہو اتنا زیادہ تم جو ہے سجدے کرتے ہو اتنے لمبے تم قیام کرتے ہو کیا اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے تو پھر اس کے باوجود بھی ہم جو ہے دوسرے لوگوں کے فیشن اڈاپٹ کرتے ہیں ہائے افسوس ہم پر ہم ہمیں اگر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے چہرے پر داڑھی نہیں سجائی تم نے جو ہے اپنا لباس نہیں بدلا تم نے کس انداز سے زندگی گزاری کیا جواب دیں گے منکر نکیر جب قبر میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کس فیشن کی ہمیں جو ہے قدر تھی اور کس کو ہم نے چھوڑ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم نے جو ہے روگردانی کی ہوئی ہے یہ بڑی نعمت ہے میرے بھائی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے تو یہ تھا پہلا درجہ جو یہ عاجز بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو کم از کم احساس ہو جائے اس کا ضمیر جاگ جائے وہ کم از کم شکر گزاری کی طرف سوچے تو صحیح آج تو ہم نے سوچنا بھی بند کر دیا جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو اگلا درجہ آئے گا یعنی وہ لسانی شکر ادا کرے گا وہ سوچے گا کہ مجھے بھی <clears throat> الحمد کہنا چاہیے بچے ماں باپ کی محنت کو سراہتے ہیں کوئی اگر عزیز دوست رشتے دار ایک ٹوائے لے کر دے دے ماں باپ کہتے ہیں بچہ اس کو کہو تھینک یو جو انسان تھینک یو بولتا ہے مومن جو ہے وہ اسی طرح اللہ رب العزت کا دیا ہوا ٹھنڈا پانی پیتا ہے کہتا ہے الحمد للہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی گرم گرم روٹی کھاتا ہے کہتا ہے الحمد للہ گھر پر نظر پڑتی ہے دکان پر نظر پڑتی ہے سکون کی نیند سوتا ہے کہتا ہے الحمد للہ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر اگر ان کے معمولات پر غور کریں گے صبح سے لے کر شام تک مصنون دعائیں کتنے پیار سے اللہ کے نبی نے ہر جگہ شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے یعنی زبان تھکتی نہیں یہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اگر ہم بھی یاد کر لیں اور جگہ جگہ ہم صبح اٹھیں شکر پڑھیں ہم باتھ روم سے آئیں شکر پڑھیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں شکر پڑھیں کھانا کھا لیں شکر پڑھیں ہم سواری پہ بیٹھیں شکر پڑھیں ہم دفتر میں داخل ہوں شکر پڑھیں باہر نکلیں شکر پڑھیں بچوں کی شکل دیکھیں شکر پڑھیں ہم اس طریقے سے اگر ان دعاؤں کو یاد کرتے کرتے رات کو سوئے تو کہے الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دن جو ہے اپنی تابے داری میں گزارنے کا رزق کو کمانے کا حلال بنانے کا تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ایسا شکر ہم بھی ادا کرنے والے بن جائیں تیسرا درجہ ہوتا ہے شکر کا کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ یعنی جسمانی شکر ادا کرتا ہے یعنی جب کوئی باس آپ کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرتا ہے آپ اس کی جاب محنت سے کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا حکم دیا اپنے دیے ہوئے مال اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اگر توفیق مل جائے اور عمرے کرنے کا حکم دیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو اپنے مال کو اس کام میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ سب جو ہے شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں اور اسی طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اس کو غلط راستے پہ مت خرچ کریں اپنے کانوں کو اور اسی طرح زبان کو اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو یعنی ہر ہر عز کو اگر ہم حفاظت کے ساتھ چلائیں گے تو یہ ہمارا جسمانی شکر ہوگا نافرمانیوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں یہ جسمانی شکر ہے نہ ان شکر تم نہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تمہیں اللہ تعالی تمہاری پر نعمتیں بڑھاتا جائے گا اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیکھتا ہے تم پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتے تم اپنے پروردگار سے اپنا رشتہ تو جوڑ کے دیکھو ایک بستی تھی بڑے امن والی تھی ذرا اللہ مثلاً مطمئنہ مزے سے رہتے تھے اللہ رب العزت ان کو یا من کل مکان ہر طرف سے اللہ نے رزق کی بارش کی ہوئی تھی پکا اللہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فضا اذاک اللہ لباس الجوع والخوف اللہ نے ان کو جو ہے چکھا دیا پہنا دیا وہ لباس جو بھوک کا اور خوف کا کیا مطلب لباس کا کیوں کہ لباس پورے جسم کو ڈھانپتا ہے اسی طرح جب بھوک لگتی ہے میدا صرف نہیں کانپتا بلکہ پورے جسم کاپ رہا ہوتا ہے شکل جو ہے بدل جاتی ہے بھوکے انسان کے اوپر بھوک کے آسار ہوتے ہیں اسی طرح جب خوف آتا ہے دشمن لوٹ لیتا ہے پھر مال بھی چلا جاتا ہے جان بھی چلی جاتی ہے عزت آبرو بھی خط آتی ہیں خوف ہوتا ہے پورے پورے علاقوں میں خوف پھیل جاتا ہے تو فرمایا لباس کی طرح اس طرح خوف کو پھیلا دیا جاتا ہے کیوں کان یسناؤن کہ تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے تم نہ تھے جب تمہیں سب کچھ دیا ہوا تھا اس وقت تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اور جب سب کچھ چھن گیا پھر تمہیں پتا چلا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں وقت آنے سے پہلے پہلے سنوار لو اپنے آپ کو بنا لو اس سے پہلے کہ یہ سب نعمتیں چھن جائیں شکر کر لو اللہ کا حضرت موس علیہ السلام اللہ رب العزت کے کلیم اللہ تھے اللہ سے باتیں کرتے تھے راز و نیازی راز و نیاز تھا ان کا تو فرماتے ہیں اللہ تیرے تو احسان اتنے ہیں تیری تو ہر ہر نعمت اتنی بڑی ہے کہ میں شکر ادا کرنا چاہوں تو شکر ادا نہیں کر سکتا میں کروں تو کیا کروں آپ ہی کوئی طریقہ بتا دیں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک موس علیہ السلام آپ نے صحیح کہا یہ تو بات سچ ہے کہ آپ میرے شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اگر آپ چاہیں کہ ان کو شمار کر لیں تو آپ تو شمار بھی نہیں کر سکتے پھر شکر کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں بس تمہارا پروردگار اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اتنا ستار ہے اس کے اتنے پیارے نام ہیں تم ذرا سوچو بس تم اتنا احساس کر لو کہ ہمارا پروردگار کتنا اچھا ہے ہم اس احساس ہی پیدا کر لیں جو شکر کا پہلا درجہ ہے بس اتنا ہی اگر ہم کر لیں گے اور پھر ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادت کر لیں چلتے پھرتے کچھ الفاظ جو ہے لسانی شکر کے اور جسمانی شکر کے ادا کر دیں تو بس ہم تو اتنا ہی قبول کر لیں گے اور ہم نے اس سے زیادہ کا تمہیں مکلف نہیں بنایا ہم جانتے ہیں ہم ہم ہی بڑے ہیں اور بڑوں کا شکر واقع نہیں ادا کیا جا سکتا تم اللہ کو تو چھوڑو تم تو اپنے ماں باپ کا بھی احسان نہیں اتار سکتے تو پھر اللہ کا احسان کیسے اتار سکو گے لہذا صرف احساس کر لو ماں باپ بھی تو یہی کہتے ہیں میرا بچہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم بس میری عزت کرو تم میرے ساتھ اچھا بولو میں اگر بوڑھا ہو گیا ہوں بس میرے ساتھ تم اچھا معاملہ کر لو ورنہ تو سارا چیزیں میں اپنی تمہارے پاس چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہوں جو پروردگار ہے جس نے ہمیں بنایا جبکہ ہمارا وجود نہیں تھا پھر اس نے ہمیں قائم رکھا پھر اس کے بعد اس نے موت عطا فرمائی پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اٹھانا ہے سوال و جواب ہونے ہیں کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے یہ سب سب سب معاملے اللہ رب العزت کے ساتھ ہونے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں آؤ سب مل کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ احساس عطا فرما دیجئے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری عطا فرما دیجئے اگر ہم سب یوں ہی شکر گزار بندے بن کے رہیں گے تو اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے اللہ کی مخلوق کے بھی شکر گزار ہوں گے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوں گے پڑوس پڑوس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ